سورہ انفال کی آیت نمبر سڑسٹھ سے شروع ہوگا بترتیب آیتوں کا ترجمہ پڑھیں گے آیت نمبر سڑسٹھ اڑسٹھ اور انہتر سب سے پہلے آیت نمبر سڑسٹھ کا ترجمہ پڑھتے ہیں مَا كَانَ لِنَبِيٍ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَا حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ پیغمبر کی شان کے لائق نہیں کہ ان کے قیدی باقی رہیں بلکہ قتل کر دیے جائیں جب تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح کفار کی خنریزی نہ کر لیں کفار کو اچھی طرح قتل نہ کر لیں قیدیوں کو باقی چھوڑ دینا ان کو قتل نہ کر دینا یہ پیغمبر کی شان کے لائق نہیں ہے کیونکہ جہاد کا جو اصل مقصد ہے وہ فساد کو ختم کرنا ہے لیکن جب کافروں کے بڑے بڑے سردار اور ان کی فوج زندہ رہے گی ان کو چھوڑ دیا جائے گا تو جہاد کا یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا ہاں اگر مسلمان اس حد تک مضبوط ہو جاتے ہیں کہ قیدیوں کو چھوڑ دینے سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا تو ایسی صورت میں ان کو چھوڑ دینا جائز ہے لیکن اس وقت کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی اس لیے اللہ جل جلال یہاں پر صحابہ کرام کو تنبیہ فرما رہے ہیں تم تو دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو یعنی دنیا چاہتے ہو مال و دولت چاہتے ہو اس لیے آپ لوگوں نے یہ رائے دی کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے واللہ یرید الاخرہ اور اللہ تعالی آخرت کی مصلحت اور فائدے کو چاہتے ہیں اور آخرت کا فائدہ کیا ہے کہ کفار جو ہیں مسلمانوں سے بالکل ڈر جائیں اور اسلام کا جو نور ہے اور ہدایت ہے یہ پھیل جائے جو شخص بھی چاہے آزادی سے مسلمان ہو اور اس کی آخرت سنور جائے اور اللہ تعالی بڑے زبردست بڑی قوت و طاقت والے اور بڑی حکمت والے ہیں لولا کتاب من اللہ سبقا اگر اللہ تعالی کی طرف سے ایک لکھی ہوئی چیز مقدر نہ ہو چکی ہوتی لمسکم ماں اخر تم عذاب عظیم تو یہ جو تم لوگوں نے فدیہ لیا ہے اس سلسلے میں اللہ کی طرف سے تم پر بہت بڑی کوئی سزا آتی لیکن چونکہ کوئی فساد نہ ہوا اور اتفاقاً صحابہ کرام کا مشورہ درست نکل آیا اس لیے سزا سے بچ گئے فکلو مما غنیم تم حلال طیبہ اب جو کچھ تم لوگوں نے لے لیا ہے اسے کھاؤ حلال ہے وہ پاک ہے وہ اسے حلال اور پاک سمجھ کر کھاؤ وہ اللہ اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو کہ آئندہ ہر طرح کی احتیاط کرو یقیناً اللہ تعالی بڑے بخشنے والے بڑی رحمت والے ہیں گناہ بھی معاف کر دیا یہ مغفرت ہے اور فدیہ بھی حلال کر دیا یہ رحمت ہے